بالله من الشيطان الرجيم فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم صاحب علماء کرم محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر تھے اور آپ نے ہمیں تاکید کی تھی کہ دیکھو اس روشن شاہراہ کو کبھی بھی مت چھوڑنا اس کی رات بھی دن کی طرح لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان رجیم اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے جب اللہ نے اس کو رام درگاہ کیا تو جانتے اس نے کیا کہا تھا غولت بیمہ ہوا اتنی تھیں لاق ادن نہرات مستقیم تو نے مجھے گمراہ کیا نا تو میں تیرے سرات مستقیم پر ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا یہاں لفظ فعود استعمال کیا گیا بیٹھنا کھڑا کیوں نہیں ہے لیٹا کیوں نہیں ہے بطور خاص اس کی جو حالت بیان کی گئی ہے وہ قعود کی حالت ہے جیسے فوجی ایک خاص پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بیٹھ کر کے وہ اپنے دشمنوں کو اوپر بڑی گہری نظر رکھتا ہے قعود کا لفظ بتا رہا ہے کہ شیطان بالکل اسی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے جیسے ایک فوجی پوزیشن میں بیٹھتا ہے ایک خاص پوزیشن لے کر کے بیٹھتا ہے تاکہ اپنے دشمنوں کے اوپر نگاہ رکھ سکے ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سراط مستقیم پر کون سے لوگ آ رہے ہیں اب جیسے کوئی اس راستے پر آیا بس اس کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور حملہ کیسا ہے چو طرف آ پھر اللہ کے سامنے بتا بھی دیا تھا کہ میرا حملہ اس راستے پر چوسر کا ہوگا تم مل آتی ہے میں ان کے آگے سے ان کے اوپر حملہ کروں گا میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا میں ان کے دائیں سے آؤں گا میں ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یہاں شاکرین کی تفسیر اکثر مفسرین نے مواحدین سے کی ہے اب بالکل صحیح ہے اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آدمی واحد بن جائے واحد پر کام کرنا اس سے بڑا اللہ تبار تعالیٰ کا شکریہ اور تو نہیں ہو سکتا اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ بندہ توحید پر کام کر رہا ہے اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے سرات مستقیم پر چلنے والوں کو ہٹا کر کے شرک کی دلدل میں شرک کی غلازت میں ڈال دیں تو دو باتیں معلوم ہیں شیطان اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کا سیدھا رضبان علاج میں منزل تک جاتا ہے جو سیدھا جنت پہ جاتا ہے اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور باقاعدہ پوزیشن لیے ہوئے اور جیسے کوئی اس راستے پر آتا ہے اٹیک شروع کر دیتا ہے آگے سے اٹیک پیچھے سے اٹیک دائیں سے اٹیک بائیں سے اٹیک اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس راستے سے اس کو ہٹا دے شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا بہت سارے لوگوں کو اس نے اس راستے پر ہٹا کر کے اس راستے سے ہٹا کر کے پگڈنڈیوں کو اوپر ڈال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ کے قولی موجودات میں تھے روایت اس طرح وان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد تخطن وقد تخطين عن يمينه وقد تخطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ابن ماجہ کی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک ایسے ہی امام ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائیں حضرت البن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کنہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے اچانک آپ نے ایک خط کھینچا فقط فقط ایک خط کھینچا اور اس کے بعد اس خط کے دائیں طرف دو خط کھینچے خط خطین دو خط دائیں طرف وہ خط کا نہیں ہے ساری اور دو خط بائیں طرف آپ نے کھینچے اور پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی لکیر کے اوپر رکھ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے اور پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی ہوا مستفیم خطبہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی راستے پر چل کر کے تم مجھ تک آ پہنچو گے جو اس راستے سے ہٹا وہ منزل کو کھو دے گا مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا باہر چرا مستقیم سب تک اسی پر چلتے رہو سبل برے اٹھ کر منسلک راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو کیا کہا گیا راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو کی زمین وائٹ اسی پر چلتے ہو ایک ولا ست سبل یہ سبھی کی جمع ہے سبل تو راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو اس لیے کہ ایک ہی راستہ منزل تک جاتا ہے ستیہ کہہ کر کے ولا ست سبل کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی تم باقی عقائد درد فرما رہا ہے جو کہتے ہیں کہ کسی بھی راستے سے آؤ منزل تو ایک ہی ہے دیوبندیت کے راستے سے آؤ منزل پر پہنچاؤ گے بریلویت کے راستے سے آؤ منزل پر پہنچاؤ گے تصوف کے راستے سے آؤ منزل پر پہنچاؤ گے عیسائیت کے راستے سے آؤ منزل پر پہنچاؤ گے یہودیت کے راستے سے آؤ منزل پر پہنچاؤ گے منزل ایک ہے راستے مختلف ہے اللہ پرمار نہیں راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے نہ کوئی راستہ اس سے نکلتا ہے اور نہ کوئی راستہ آتا ہے تو اس سے ملتا ہے جی راستہ بالکل سیدھا ہے اور اسی راستے کا نام کراتے مستقل جانتے سب سے بڑی دعا کون سی ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر زندگی بھر جمائے رکھنا یہ ترجمہ اس کا اے اللہ ہمیں سراط مستقیم کے اوپر زندگی پر جمائے رہنا مستقیم جانتے کی تو بولتے مستقیم استقامت کوئی انجینئر کسی پلر کو اس طرح کھڑا کرے کہ ہر طرف سے نائنٹی کا زاویہ بن جائے نائنٹی ڈگری کا زاویہ کوئی پلر اس طریقے سے سیدھا کھڑا کرے کہ ہر طرف سے نائنٹی ڈگری کا زاویہ بن جائے نبے ڈگری کا زاویہ تو سمجھو وہ پلر مستقل ہے تھوڑا منتقلی ہوا کیونکہ مستقل میں رہ جاتا اللہ ابن قیم نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہا کہ ایک نقطہ رکھو اس کا نام دو اے علی اور ایک نقطہ دوسرا رکھو اس کا نام دو بے اب نقطہ علی سے نقطہ بے کی طرف ایک لکیر کسے کہہ رہے ہیں کہ نقطہ الف سے نقطہ بے کی طرف جو لکیر جائے گی جو سب سے زیادہ سیدھی ہوگی وہ سب سے زیادہ مختصر ہوگی چھوٹی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سراط مستقیم بالکل شارٹ ہے مختصر ہے بالکل سیدھا ہے اور اگر آپ مقتدے تک تو گھوم دھام کر کے پہنچنا چاہتے ہو جیسے جیسے راستہ ٹیڑھا ہوتا جائے گا منزل دور ہوتی چلی جائے گی تو راستہ ایک ہے اس کا نام بھی بتا دیا گیا سراط مستقیم نہ اس میں کوئی راستہ آ کر ملتا ہے نہ اس سے کوئی راستہ پھوٹتا ہے بدل میں سب پگنڈیاں ہیں حقیقی راستہ یہی ہے یہی منزل مقصود تک جاتا ہے کوئی اور راستہ منزل مقصود تک نہیں جاتا تو راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو کتاب کریمہ میں بھی اسی کی وضاحت غور کیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری موجودات میں سے ہے یہ حدیث آپ نے دائنے طرف دو کھینچا بائیں طرف دو کھینچا کیوں چار ہی پر کیوں اتفاق کیا بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ویسے لائنیں تو بہت رہیں گی اور ابھی میں آتا کچھ اور لائنیں بھی آپ نے کھینچی تھی لیکن یہ بنیادی لائنیں ہیں آگے چل کر کے بس انہیں چار پگڈنڈیوں کو لوگ پکڑ لیں گے چار ہی تو چار لائنیں آپ نے کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ بیچ والا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے باقی کیا اور راستے وہ اللہ کے راستے نہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے ان چاروں کو بھی اللہ کا راستہ بنا لیا نبی نے کہا کہ ایک راستہ اللہ کا راستہ یہ کہتے نہیں چاروں راستے اللہ کے راستے اللہ پر ہمارے ایک ہی راستہ منزل وقت تک جا رہے ہیں کہ چاروں راستے منزل وقت تک جا رہے ہیں کتنی بڑی گٹائی کتنی بڑی پیشر بھی ہوتے ہیں کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے ہمیشہ ڈرایا اور اختلاف کبھی ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے یہ بھی بتا دیا کاش لوگ اس حل کی طرف آتے اور اس حل کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے مسئلے کو سالو کرتے حل کرتے تو آج جو اختلافات پوری دنیا میں ہیں امت مسلمہ کے اندر وہ اختلافات رونما نہ ہوتے اور اختلاف ہوئے بھی تھے تو ختم ہو جاتے اختلاف پیدا ہو تو اس کا حل کیا ہے حدیث کس طرح واہ الباغ میں ساری رضی اللہ تعالیٰ نے یقول کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوعدنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظت موعظة مودع فاعهد إلينا بأحد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين البهديين عبدوا عليها بالنواجذ ماجہ پی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ وسلم یہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب سنت رسول پہلا کی حدیث کتاب کا اسی میں باب اتباع سنت رسول اللہ اور جیسے کہ معلوم ہوا کہ راوی حضرت ارباز میں ساریہ حضرت ارباز میں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے بہت بلی خطبہ خود دیا بہت اچھی تقریر فرمائی تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے لکشمی میں کو لوگ زبان رسول ہو اور سننے والے صحابہ کرام ہوں تو ماحول ایسا ہی بنتا ہے نا آج کہنے والے کے الفاظ میں دم نہیں ہوتا اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی اور سننے والے بھی تنگ دل ہوتے زیادہ ماحول ویسا نہیں بن پاتا جیسا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنتا تھا سنتے تو روتے تھے جی چاہتا ہے کہ طور صاحب کی مجلسوں کا ماحول کیا ہوتا ہے حدیث پر اسی طرح عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ قال قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا اقرا علي فقال عليك وعليك انزل نعم فقرات سوره النساء حتى اتيت الى هذه الايه فكيف اذا من كل امه بشهيد پکارا بك على هؤلاء شهيدا قال حسب الان بل دفرت اليه فاذا عيناه تدريبان رواه البخاري في كتاب التفسير حضرت امام البخاري حديث پاک کو کتاب التفسير میں لائے اور ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود کرام بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے فرمایا ابن مسعود قرآن سنا قرآن پڑھو سے کہنے لگے کہ اللہ اکرو والے کھالے میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں آپ کو قرآن سناؤں قرآن آپ پر اترا ہے قرآن تو آپ پر اترا ہے آپ کہہ رہے میں سناؤں شیشا ایسا ہے کہ میں تم سے سنوں سارے نام سناؤ حضرت عبداللہ نے نے فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا پکڑ تو سور اور میں نے سورہ نیتا پڑھنی شروع کی سورنہ پڑھتے پڑھتے ہٹتا ہے کئی سہی لگا رہا ہے جب میں اس آیت پر پہنچا کون سی آئے تھے فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فما حسبك الآن أبرينه برينه کہتے سر سر جھکا کر سن رہے تھے یا سر جھکا کر پڑھ رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا حسب کلر تو کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر جب دیکھا فلتفت تو ہی رہی میں نے نگاہ آپ کی طرف اٹھائی سیدہ آئینہ متضرفان تو آپ کے رخسار مبارک آنسو سے پی گئے صاحب کرام کا ماحول ہوا آج تو لوگ چند رسومات چند چیزوں میں پھنسے ہوئے اندرون تو ایک دم خراب ہے آدمی کو اندر سے چینج ہونا چاہیے to change from the within اندر سے چینج ہونا ہے مطلب یہودیوں کے پاس بھی چند مراکم چند ظاہری رسمیں رہ گئی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایسا نہیں ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم كبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر ہم لوگ چند چیزوں کو پکڑ کر کے کچھ پوچھتے رہتے کچھ سوالات کرتے رہے کچھ اعتراض کرتے رہتے بس اسی کو دین آتے سمجھ رکھا ہے یہودیوں کی طرح بس یہی دین ہے اندر سے اپنے آپ کو چینج کرو صاحب کرام اندر سے چینج ہو گئے ماحول دیکھ رہے ہیں آپ قرآن پڑھا جا رہا ہو رہے ہیں تو خطبہ ایسا تھا کہ وجیلت من القلوب دل دھڑکنے لگے وغیرہ فتمی العیون اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے جب تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول واقع موضوع بہت تیاری آپ نے تو ایسا خطبہ دیا ہے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے یا رخصت ہونے والا کہیں کہیں اپنے اہل وال کو چھوڑ کر کے جا رہا ہو اس طرح خطبہ دیتا ہے ایسی باتیں کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بے تقو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار کرو یہ پہلی چیز جلبت میں ہو تو اللہ سے ڈرو خلوت میں ہو تو اللہ سے ڈرو لین دین کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو ہر معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی یہ شریعت کی روح ہے اگر شریعت کے اندر سے تقوی نکال لیا جائے تو شریعت ایسے جسم کی طرح ہے اس کے اندر روح ہے تقوی بنیاد اس کو تنقید سے میں نے سمجھایا تھا کسی مقام پر تقوی کی حقیقت کیا ہے شریعت اسلامیہ میں پہلی چیز آئے تک وا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اور دوسرے وسطم حبشی حبشی غلامی کیوں نہ ہو اپنے امیر کے پاس کرو یہ بات سنو اس کے بعد وہ ستاروں تارا نمبا کہ اختلاف شدید میرے بعد تم شدید اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا اختلاف ہو جائے تو حل تعلق وسلم نکل قلعہ راشدین مانگیے تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت ہے وہ ان کی سنت یہاں کہہ کر ایک اعتراض کو دفاع کر دوں بعض لوگ کہتے دیکھو رسول کی سنت بھی حجت ہے اور صاحب اکرام کی بھی سنت حجت ہے یہ مطلب نہیں ہے دوسرے ٹکڑے کا بے سنتی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو آگے جو کہا جا رہا ہے وہ سنتی فلفائی راشدین المحدین اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت کیا وہ ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا اب کیسے دیکھو خلافائے راشدین کی سنت کو بھی حجت قرار دیا گیا ہے اب اگر حضرت عمر تین طلاق کو ایک مجلس میں تین نافذ کر دیتے تو کیوں نہیں مانتا ہے ریلی اس حدیث کا انکار کرتا ہے وہ یہ اعتراض کہ جب میری سنت کے علاوہ خلافائے راشدین کی سنت کی حجت ہے تو حضرت عمر نے تین طلاق ایک ہی مجلس سے نافذ کر دیا تو کیوں نہ مانتے یہ اعتراض ہے ایک موٹا اعتراض ہے دم نہیں ہے اس اعتراض میں حقیقت یہاں یہ ہے نبی نے فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو کیا مطلب ہے میرے خلفائے راشدین کی سنت یہ تھی کہ ہر بات میں وہ قرآن اور حدیث دیکھتے تھے یہ مطلب ہے تو میرے خلفا کے طریق پر چلو کہ ہر معاملے میں حدیث دیکھو ہر معاملے میں قرآن دیکھو یہ مطلب ہے نہ کہ خلفائے راشدین کی سنتیں الگ سے حجت ہیں کہ وہ اگر حدیث نبی سے ٹکرا جائے تو حدیث نبی کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی سنت لے لی جائے یہ مطلب ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت یہ تھی کہ زندگی کے ہر موڑ پہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور اسی کو حجت پر معیار مانتے یہ میں نہیں کہہ رہا ایک حدیث میں حدیث اس طرح ہے فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب الحج امام الترمذي حديث باكو كتاب الحج ملاي ابن عمر کے پاس بہت بڑے مطلب رسول ہے ان کے پاس ایک شام کا رہنے والا آدمی آتا ہے سیریا سے کہتا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو بولے حج تمتو کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو حج تمتو کے بارے میں کیا بولتے ہو جائیے خیر آپ کی آواز میں عمر تو وہ شامی بولنے لگا ان میں سے قدنا آنا آپ کے ابا حضرت عمر سے منع کرتے تھے خولا بھائی راجد میں سے آپ کے ابا خلیف راشد ہیں اور اجت تمتو سے انہوں نے منع کیا ہے تو اب آپ کیا بولتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے انکان آدی نہا انہا میرے باپ نے اس سے روکا ہے وہ سنا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے اس کو حکم دیا ہے آپ نے جو حج کیا تھا زندگی میں آپ نے ایک حج کیا ہے اور چار عمری کی ہے اور وہ حج جو تھا وہ حج ہے تھا لیکن اس کا جواب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے اجازت دی ہے اس کی اب بول امر و ابی بہت ام امر و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بول ایک طرف میرے نبی کا قول ہے اور ایک طرف میرے باپ خلیف عاشب کا قول ہے کون سی بات لے گا تو امر و تباؤ ام امر و اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کیا بولتا ہے کہا بلا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی بات لیں گے آپ کے باپ کی بات کیا مانیں گے ہم سن سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کی اجازت دی ہے اب میرا باپ اگر منع کر رہا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی یہ ہے سارے تو سنتی وہ سنت سنتی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفا کی راشدین کی جو ہدایت کیا ان کی سنت کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفا راشدین کی سنتیں الگ ہیں ان کی سنت الگ سے حجت ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور دیکھو میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اور سنت یہی تھی کہ ہر معاملے میں وہ قرآن اور حدیث دیکھتے تھے ایسے تم اپنی زندگی کا لائے ہے عمل بناؤ کہ زندگی کا کوئی مسئلہ مطلب پیش آئے تو قرآن کو حدیث دیکھو یہ مطلب ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث بھی شکایت کرتی ہے اور ملا علی قاری نے اس حدیث کی جو تشریح کی وہ ابھی حلفی ہے ملا علی قاری اس نے جو مرکات کے اندر شرح کی ہے اس حدیث کی یہی کی ہے کہ لم یامل اللہ میں سنت ہی یہ مطلب ہے کہ صحابے کے رام میں نہیں عمل کیا مگر میری سنت پر انہوں نے میری سنت ہی پر عمل کیا اور اس اگر کرنا ہوا تو میری حدیث ہی سے اور قرآن ہی سے استقلال کرتے تھے علی کی تشریف جو خدا نے دی تو وہ ستاروں بعد اختلاف شدیدا میرے بعد اختلاف شدید دیکھو گے اب کیا کرنا حل کیا ہے اختلاف شدید کا اختلاف کا حل کیا ہے سارے میٹر سنت کی میری سنت کی طرف آ جاؤ بس گمراہ نہیں ہوگی جی چاہتا ہے اس کی تاریخ میں ایک اور حدیث پیش کروں جس حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے مربی ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدر کے حاکم میں کتاب العلم کے اندر لائے روایت اس طرح کتاب اللہ الحاق سے مستدر کی کتاب یہ حاکم کے الفاظ ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں پڑھتے لوگ ادھر ادھر ہو جاتا یہ الفاظ حاکم کے ڈینی ویسے ہی ایک لفظ ادھر ادھر نہیں حاکم میں آپ دیکھیں گے یہ حدیث ایسے ملے گی ہندی پتھر اور پوچھے مولانا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں لن تبلواد ہوا ان دونوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے ہوئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ہر چیز گمراہ نہیں ہوگے وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب و نتی کہتے ان دونوں پر نہ کیا جائے نبی کہہ رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا تو گمراہ نہیں ہوگئے کہتے چار چیزیں پکڑنا ضروری ہے یہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے چارہ نہیں ہے قیاس کے بغیر چارہ نہیں ہے اجماع کے بغیر بغیر تو قدم نہیں چل سکتے اور میں نے تو اپنے استاد کو یہ کہتے ہے اللہ معاف کرے اس شخص کو بخاری کا استاد ہے جلد اول کا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہر چیز ہو جاتی ہے وہ چھت مارتے لوگ یہ الفاظ میرے استاد بخاری کے استاد میں سن کر سننے نہیں ہوا ہوں میں نے ان کا پڑھا ہے ایک ہے علم یقین پڑھ لینا جو بندی ایسا کرتے ہیں بریلی لگتے میں نے عین الیقین حاصل ہے مجھے تعلق سے میں نے وہاں دیکھا ہے میں وہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں میں بخاری کا استاد کیا بولتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے ایسا آدمی پاتا اللہ معاف کرے یہ الفاظ ہے الفاظ جاتا ہے مجھے نبی نے کیا فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوطی سے تم پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور انہیں دونوں کو چھوڑنے کے بعد تو یہ اختلاف ہوا ہے تو اب اختلاف ہو بھی گیا تھا تو اس کا حل موجود تھا کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جاتا اختلاف رفا ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اختلاف کو باقی رہنا چاہتے ہیں کہ اختلاف باقی رہے اور اس طریقے سے ان کا الو سیدھا ہوتا رہے ان کے ایمان کے اوپر کوئی حرف نہ آئے اس لیے کہ ان کا ایمان معصوم ہے ایمان کے اوپر حق نہ آئے حدیث مجرو ہو رہی ہو تو او حدیث چھوٹ رہی ہو تو چھوٹے ہم کو اس کی کوئی نہیں ہے ایمان کے اوپر حق نہیں آنا چاہیے اگر آدمی یہ عقیدہ بنا لے تو اختلاف ختم ہوگا اختلاف باقی رہے گا میں یہ کہتا ہوں کہ کیا زمانے نبوی میں اختلاف نہیں ہوا ہوا اختلاف مسائل میں اختلاف ہوا لیکن کیا وہ اپنے اپنے مسائل کے اوپر ڈٹے رہے نہیں بلکہ حدیث آ گئی فوراً انہوں نے اپنے مسئلے کو چھوڑ دیا رجوع کر لیا تو اختلاف کی نفسی جو غلط چیز نہیں ہے اختلاف تو فطرت بشری ہے ہو جاتا ہے اختلاف لیکن اختلاف کو باقی رکھنا یہ غلط ہے اختلاف کا حل موجود اگر کوئی اختلاف کا حل موجود نہیں ہے وہ بول وہ یہ کہہ رہا ہے حال یا بزبان خان کہ شریعت میں اختلاف کا حل ہی موجود نہیں ایسا بول رہا ہے اختلاف اگر ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے بس یہاں مسئلے کا حل ہے اختلاف یہاں ختم ہو جائے گا بیٹے نبی نے کہہ دیا تھا کہ تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے تو بٹے ہیں لوگ تہتر فرقوں میں بٹنے کے لیے آپ نے کہہ دیا تو بٹیں گے ٹھیک ہے بٹ گئے لیکن فرقوں کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے جاتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث کس طرح بار آپ دل ہے رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث پوری کی پوری تو صحیح ہے لیکن یہ بیچ میں جو ٹکڑا ہے کون تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ پتکاری کی ہوگی تو میری امت نہیں ہوگا اس ٹکڑے کو صحیح کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے ملتن و تفتر حکومت ہلاک ہو سکے ملتن کل ہوں کنار اللہ ملت واحدہ کارو من گیا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ ترمزی کی کتاب الیمان کی باب اس طرح کہا دل امہ حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الیمان کا ہے باب ہے باب اس طرح کہا دل امہ اس امت کے اس طرح کا باب حضرت عبداللہ نمر فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل کو بڑھا چکا ہے اس طرح جیسے جوتے کا ایک طرح دوسرے چلے کے برابر ہوتا ہے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے فرقے جہان بنی سوائے ایک فرقے کے ایک مل لگ کے بھائی جنتی ہوگا بھائی نازی ہوگا سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہے آپ نے نام نہیں بتایا منہج بتایا منہج صاحب جس کو دیکھو کہ وہ میرے طریقے کے اوپر چل رہا ہے میرے صحافی کرام کے طریقے پر چل رہا ہے زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے استعمال کر رہا ہے قرآن و حدیث کو لے رہا ہے ایسا منہج اختیار کرنے والے یہ جنتی یہ سکھا جنتی دیکھو آج دنیا میں وہ کون سا فرقہ ہے کون سی ملت ہے کون سی جماعت ہے جس کا یہ منحج ہو الحمد للہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا منحج ٹھیک ہے کچھ اعمال کی خرابیاں ہیں اور کوئی معصوم تو ہے نہیں کسی کے اندر اندرونی خرابیاں ہیں کسی کے اندر ظاہر کی خرابیاں ٹھیک اب کے پیس کرے لوگ کوئی معصوم نہیں ہے ہم تو نبی کے علاوہ سہارا کو تو معصوم نہیں سمجھتے ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی بھی معصوم نہیں ہوتا ادھور تو ہوتا ہے لیکن معصوم نہیں ہوتا نبی کے علاوہ کوئی بات معصوم نہیں ہے اور کہا بھی بلا تو سب کو ان سکوں اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت سمجھو ہم بھی بنی صفا اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مستقی کون ہے تقوا کا تعلق قلب سے منحص بتائے گا کہتے دیکھو اب نبی نے کہہ دیا کہ لوگ تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے اب یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی کے وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کا حل موجود ہے اگر اس طلاق کو ختم کرنا چاہو تو ختم کر سکتے ہیں ایک بات میں نے ابھی یہاں کہی کہ اختلاف صاحب کرام کے زمانے میں ہوا وہ حدیث کتاب البغازی میں وہ حدیث یاد تھی گھر راوی کا نام یاد نہیں آ رہا تھا دیکھا روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد الأفر إلا في بني قريبة فأدرك بعضهم الأفر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يريد من ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف منهم راول الباری کی کتاب المغازی حضرت امام میں بخاری باقو کتاب المغازی ملا ہے حضرت بن عمر سے حضرت عبداللہ عمر فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزل خندق سے فارغ ہو گئے ہتھیار اتارنے لگے کہا کہ اللہ رسول آپ ہتھیار آپ خود ہتھیار پہنے رہے صاحب اکرام کو بولیے وہ بھی ہتھیار باندھے رکھے ہتھیار نہیں اتارنا ہے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کہا کہ اس موقع پر یہودیوں نے خاص طور سے بنو رضا والوں نے غداری کی ہے لہٰذا ان کی گوشت ماری ضروری ہے نہیں تو ان کی حرکتیں آگے بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے گھیر لیجیے جب چل کر کے میں چل رہا ہوں پر کو لے کر کے آپ آئیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا لا کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے ہر نہ پڑھے یہاں تک کہ بنو کویگا پہ پہنچ جائے بنو کویگا پہنچ کر کے ہی عصر کی نماز پڑھیں تمام صاحب کرام روانہ ہو گئے بنو کویگا کے لیے راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا اب اس طرح ہو گیا بقا لگا دوں لال سلی لی ہفتہ نہ آتی یہاں لوگوں نے کہا کہ اثر کی اذان ہو اثر کی اذان کا ٹائم ہو گیا کا ٹائم ہو گیا ہے سایہ جو ہے اصلی ایک مس ہو گیا ہے لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ارے بولے نماز پڑھنے کی بات کرو نبی نے کہا کہ بلو قریدا نے پڑھنا ہے تو ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے بلو قریدا ہی میں چل کے پڑھیں گے چاہے کی نماز کا وقت نکل جائے مغرب کے ساتھ کریں گے اس لیے کہ نبی نے کہا لا لائن بلو بنو کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو پڑھ لیں گے اس لیے کہ نبی کی مراد یہ نہیں تھی نبی نے یہ کہا ہے کہ جلدی سے وہاں پہنچو یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز نہ پڑھنا اب دیکھیں ہیں یہاں اختلاف ہو گیا دیکھو سمجھنے میں حدیث کا اختلاف ہوا کچھ لوگوں نے پڑھ لیا کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا تو داری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا جوانی کو آئے گا آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو برا نہیں کہا دونوں چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نے ممتوق کے اوپر عمل کیا اور ایک مفہوم کے اوپر عمل کیا منتوق جو آپ بولے تھے لائی اللہ بنی یہ ممتوک ہے اور لوگوں نے جو سمجھا یہ مطلب نہیں تھا کہ اصل کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو پڑھنا نہیں ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کیا ایک نے ممتوق کے اوپر دونوں کی جگہ صحیح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو نہ نماز پڑھنے والوں کو اثر کے تعلق سے آپ نے کسی کو ڈانٹ نہیں کھلائی یا کسی کو برا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا تم نے صحیح کیا ایسا نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے اس کا حل موجود کہ اگر مخموم حدیث کا ایسا ہے کہ دو باتیں نکل رہی تو دونوں کو عمل کرو جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی رقول یدین کرے تو کانٹے کے برابر ہر کو من کرے اور ایک ہے یو حادی دیا اردو نہیں اپنے کانوں کے برابر تو یہ دونوں باتیں یا اگر کوئی آدمی اگر کانٹے کا کٹانا چاہے جائے اور اگر کوئی آدمی کانوں کی لو تک اٹھانے لیتے ہدائی بن جائے یہ بھی جائز ہے اب یہ کیا کرتے ہیں نہ تو کاندے تک اٹھاتے ہیں نہ تو کانوں تک اٹھاتے ہیں کان اگر سے رہتے اپنی طرف سے پڑھانا ضروری ہے تھوڑا بہت کیسے بھی سنت میں شروع ہونا پوری سنت کو پربل نہیں کرنا ارے کان لگا اور کیا کہتے دیکھو کانوں تک دانوں کی لو تک اٹھانے کے لیے حدیث ادب کون منع کر رہا ہے کہ آپ دانوں کی تو لو تک مت بھائی دونوں حدیثیں موجود ہیں کندھوں تک بھی اٹھانا چاہیے اور کانوں کی لو تک کانوں کی لو کو رگڑنے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے رگڑ رہے آپ رگڑتے رگڑتے ہو نیت بھی کرتے رہتے ہو نیت کرتا ہوں میں بلا بلا بلا کیا بولتے میں اللہ تیمیہ کی ایک بک میرے سامنے سے گزری ہے مکاری ملاقلا تو اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث سمجھنے کا جو فہم عطا کیا تھا وہ بہت متاثر ہوں اس آدمی سے اکثر کتابیں جو متداری ہیں میری نظر سے گزر چکی ہے الحمد للہ وہ اتنی بصیرت تھی کیا اس تھا حضرت ہمارے اس میں نیت کے بارے میں کہہ رہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے دل ارادہ کر لیتا ہے اب اگر زبان سے آدمی اسی بات کو بولنے لگے تو یہ تحقیل حاصل ہے اب یہ دستی مجھے مل گئی اور میں دستی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں پاگل بنا کے نہیں اس کو تحصیل حاصل ہوتے جو چیز حاصل ہے اس کی تحصیل کرنا منطق منطق میں اس کو تحصیل حاصل ہوتے جو چیز حاصل ہو گئی تو موبائل میرے پاس ہے اب میں اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تو پاگل ہوگی نہیں اب کیا دل نے ارادہ کر لیا پھر اس کو زبان سے ارادہ کرنے کا حضرت فرما یہ تحصیل حاصل ہے پاگلوں کا کام ہے بولتے جیتا حدیث پیش کر دی اب بات حدیث وعن وعن عمر عمر بن بن الخطاب الخطاب رضی رضی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ رسول صلی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما امرئ ما نوى فمن كانت ہجرت ہوا دنیا یوسی رواه اور في كتاب بخاری حضرت امام بخاری حدیث پاک کو بالکل پہلے چیپٹر میں جہاں بد وحی کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے نیت اس کا ہر ہر ٹکڑا بتا رہے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ایک بےحدہ فیل ہے ان نمل بن نیت عملوں کا چاروں لگا نیت پر ہے تو عمل الگ ہے نیت الگ ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اب اگر آدمی نیت کرتا ہے اس کے بعد زبان سے بولتا ہے تو زبان سے بولنا ہے تو عمل ہوا عمل ہے یہ بھائی آدمی زبان سے بول رہا ہے تو یہ زبان کا عمل ہے اور یہاں نیت کو عمل کے مقابلے میں لایا گیا ہے ابھی پڑھنے والا غور کرے تو وہ نما لکم نما کے اندر بھی یہی ہے ہر اعمال نے اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے یہ دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ نیت الگ ہے عمل الگ ہے اور امن کا ہے ہجرت تیسرا ٹکڑا بھی وہی ہے کہ ہجرت آدمی ارادہ کر لیتا ہے مجھے ہجرت کرنے یہ بولتا نہیں مجھے ہجرت کرنا ہے میں مکہ سے اب مدینہ جا رہا ہوں یہ پورب کی طرف ہے پشچم کی طرف ہے مجھے اس طریقے سے جانا ہے اس کا ہر ٹکڑا زبان سے نیت کی تردید کر رہا ہے حدیث کا طالب علم جاتا ہے اچھی طریقے سے تو اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا صحابہ کرام کے درمیان ہوا لیکن وہ لوگ اس اختلاف کے اوپر جمے نہیں رہے حدیث رسول آ جانے کے بعد انہوں نے اس رجوع کر لیا مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے گھر والے رونے لگے تو ان کے رونے کی وجہ سے مجھے سوال ہوتا ہے حضرت فرمائیں فرمائے یہ موقف غلط ہے یہ موقف غلط ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ سنا کہ حضرت انہوں عمر بتوا دے رہے ہیں کہ عورتیں آئیں تو جوڑا کھول لیں حالت جنابت میں یہ غلط بتوا دے رہے ہیں شاید انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی اور شاید نبی کا عمل نہیں دیکھا انہوں نے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طرف سے پانی لے لے کر کے نہاتے تھے اور میں جوڑا نہیں کھولتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی حدیث جو ہے کسی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی اور غلط فتوے دے دیتا ہے برابر ہے کہ اب دیکھو انہوں نے حدیث نہیں سنی تھی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راہ تعجب کا اظہار کر رہی ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس طریقے کے درجے گا کہ معاملہ ایسا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہے کہ کسی امام کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی اس نے اشتہار کر کے کوئی نسو لگا دیا اب اگر حدیث پہنچ رہی ہے تو اسی اشتہار کے اوپر کیوں چلے ہوئے ہو اس خلاف یہ حدیث پہنچنے کے بعد بھی جمے رہنا اپنے موقع کے اوپر کہ ہمارے امام نے جو بات کہہ دی وہ صحیح ہے اس کے پاس بھی حدیث رہی ہوگی اللہ اور صحابہ بھی ایسا بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے نے بھی حدیث سنی ہو نبی نے کوئی بات کہی ہو ایسی بات وہ بھی کہہ سکتے کوئی میں نے نہیں سنی ہو سکتا ہے کسی دوسرے صحابی نے سنی ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہو کیا ایسا حضرت حضرت صاحب کرام کے دور میں ایسا کچھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ تھا نہیں بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے اختلاف ہوا لیکن حدیث پہنچی کہ فوراً انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا کاش ایسا بعد میں ہوا ہوتا بعد میں بھی ہوا ہوتا تو اختلاف اتنا شدت نہیں اختیار کر جاتا کہ آج ایک فرقہ دوسرے کا جاری دشمن بنا ہوا ہے نوبت بچی جا رہا تھی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے مسجد ڈھا رہا ہے گنٹور کے اندر ابھی ایسا ہوا تبلیغی حضرات نے مسجد گرا جی بند ہے مسجد تو کیا اس طریقے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پتہ نہیں اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو احادیث سے رسول کی روشنی میں حل کر لیا گیا اگر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو اگر یہ مطلب ہے اس کا آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن بنا ہوا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک بھی مقبوض ہے اور اللہ کے نزدیک بھی مقبوض ہے یہ اس طرح دلیل دلیل اس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لكم ثلاثا لكم ثلاثا لكم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ویکرہ لکم قیل وقال طرح کا سوال وہ ابا المال روا مسلم کی کتاب القدیا حضرت امام مسلم مسلم سلیت آپ فیسل کتاب الفدیا کے اندر فیصلوں کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں کتاب القدیا کے اندر یہ روایت حضرت ابو حرارت میں موجود ہے اور روایت مان میں نے ریفر کر دیے حضرت ابو حرا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کو تین چیزیں ناپسند ہیں اور تین چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں تین چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں تین چیزیں اس کو بری لگتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں فرمایا انتاب اللہ ولا تشرکو بلی شریقہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ایک مان لو باندھ کا تبدیلی کے لیا سب مل کر کے اللہ کی رسی کو یعنی قرآن روزی کو مضبوطی سے تھام لینا بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں قرآن مراد ہے خالی میں نے کہا کہ جی رسی کیسی ہوتی ہے رسی کیسی ہوتی ہے اس میں ایک حصہ ایک طرف اور ایک حصہ ایک طرف رہتا ہے پھر دونوں کو ملا کر رسی بچی جاتی ہے رسی نہیں ہوتی بلکہ دو حصے لے کر کے بتا جاتا ہے کا مطلب حبل سے برا قرآن عزیز بنا تو حب لے لے کے تمام مل کر کے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام دو قرآن عزیز کو تھام دو رکھو تیسری چیز پھر قبل نہیں رکھو پھر کو بندر پڑ جاؤ یہ تین چیزیں اللہ کے بارے میں بہت ہی محبوب ہیں کہ آدمی مضبوطی سے قرآن و حدیث کو پکڑ لے دوسرے متحد رہے سرکوں میں نہ پڑ جائے متحد رہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تیسرے اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ تین باتیں بہت پسند ہے تین باتیں اس کو کون سی بری لگتی ہیں وہ کرو تم کل اقالی قیل و قال وہ ذرا قیل و قال کرتے ہیں قیل و قال کی ایک مثال ہے سوال بڑا سوال ہوتے صاحب کرام سوال کرتے تو بڑا ہی نہیں کرتے ایک نبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ لمبی حدیث ہو میں تم بتا دیتا ہوں میرا خیال ہے کہ لئے سن میں ساتھ متکلم کی ہیں بڑا تحقیق کر لیجیے میری گرا میں تو کچھ جو آفائی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ کتنا پیدا ہوگا بہت زبردست بتائیے نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کل کا خرچ میں ہے رسول اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا بولتا سارے گرام عملی تھے ہم لوگ نے کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول اتنا کب ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کہاں ہوگا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا عملی تھے نا جتنا آ جائے اس سے نکلنے کا راستہ حالانکہ سکتے کتنا کہاں ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا رنگ کیا ہوگا عملی ملک ملکات تقریر کر رہے تھے کیا میں کش نہیں سوچ سکوں جنت کا بیان چل رہا تھا بولے سب کچھ ملے گا جنت کے اندر ایک سا میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا ملک ملک یہاں رک جاؤ ہاں ملک جائے رک بولے یار سوال ہے بولے آپ نے فرمایا کہ جنت میں ساری چیزیں ملے تو جنت میں حکا نہیں ملے گا بھی کتر رہو میں بول حکا بھی تھا تو حکا مودی صاحب بولے کہ سب ملے گا جنت کے اندر حکا بھی ملے لیکن حکے میں آگ ڈالنی پڑتی ہے نا آگ جنت میں نہیں ہے آگ جہنم سے ڈالنی پڑے گی تیرے کو سوالات ہوتے بعض لوگ خامقات کے سوالات کرتے خامق کا سوال کرنے سے منع کیا گیا بھیا تو بولے تم کی لو اکال کی کال یہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے مکرو اللہ تبارک تعالیٰ کو گاڑی کی لو کال سے اور دوسرے وہ کس طرح کا سوال زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کوئی سوال اگر اہم ہے جس طرح آپ عمل کرنا چاہ رہے ہو تو سوال کریں بہت زیادہ سوال آپ سے منع کیا گیا اور تیسرے ویوا عقل مال مال کو بہت زیادہ ضائع کرنا ہے ادھر پھینکتے رہنا اللہ کے راستے میں کم خرچ کرنا دوسری جگہوں پر بہت زیادہ پھینکنا ان تین چیزوں کو اللہ بہت مقبوض رکھتا ہے استقلال یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تمہارے کو تین چیزیں بہت محبوب ہیں ایک اتحاد بلا سفر رکھو پھر بندیوں میں مت ہو جاؤ اور جانتے ہیں تفرقہ سے اور آپس میں لڑائی سے اس کا جو اثر ہے وبال ہے صرف لڑائی کرنے والے اختلاف کرنے والے ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے اللہ مسلمانوں کے اختلاف کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے دلیل دلیل اس طرح ہے وہاں انس رضی اللہ تعالی عنہ اور اخبرني العبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتناهى رجلان من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت إليكم لتخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرضيت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس رواه البخاری کی کتاب ایمان حضرت امام بخاری سزید کو کتاب ایمان لائے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بات اس نے ثابت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایگزیکٹ خبر دینے کے لیے نکلے تھے کہ للت کا کون سی رات ہے آخری دہر کے اندر ایکزیکٹ کون سی رات ہے وہ بتانے کے لیے آپ نکلے تھے آپ کو علم دے دیا گیا تھا اور دو آدمی لڑ رہے تھے نا بتالا لیا ہاں رجو لے میں دو آدمی لڑ رہے تھے بھول گیا اٹھا لیا گیا بھول نہیں گئے اٹھا لیا گیا روک گیا اٹھا لیا گیا نبی کریم اللہ علیہ وسلم وہ ارے بھائی میں تو نکلا تھا تمہیں لے لے تو قبر قبر کی خبر خبر دے دے اتنی خرچ تو لیو خوبی رکھوں بے لے لیتی قبری میں تو نکلا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ للت القدر ایگزیکٹ ایکزیکٹ کون سی رات ہے اکیسویں ہے کہ تیئیسویں ہے کہ پچیسویں ہے کہ ستائیسویں ہے کہ انتیسویں ہے ایگزیکٹ میں بتا دیتا پتا بتا جا رہا فلان وہ فلان فلا فلا لڑ رہے تھے سوروتے اٹھا نہیں گئی وہ اللہ اکبر اب ایک رات جاگ لیتے تھے پانچ پانچ رات مدد ماری کرنی پڑ رہی ہے پریشانی ہے کہ نہیں ایک رات جاگ لیتے تھے اب پانچ پانچ رات جاگنا پڑ رہا ہے ایگزیکٹ ایک رات معلوم ہو جاتی تو اور ندی کو خبر دے دی گئی تھی اور آپ کو بتانے کے لیے نکلے تھے لڑائی کی وجہ سے دیکھے دین کے اوپر اثر پڑا میں نے جو کہا کہ لڑائی کا اثر صرف انہیں تک موجود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے جی دین متاثر ہوتا ہے مسلمانوں کو لڑنے کی وجہ سے جی چاہتا اور پیش کروں اس کی تاریخ میں کہ دین کے اوپر اثر پڑتا ہے لڑائی کا صرف آدمی کے اوپر اثر نہیں پڑتا دلیل دلیل کس طرح وہاں نبی سردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقه رواه ابو داؤد کی کتاب الادب حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کی کتاب الادب کے اندر ہے حضرت ابو دادا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو افضل ہے روزوں سے افضل ہے نماز سے افضل ہے سے لوگوں نے کہا بڑا ہے رسول اللہ تو نہیں اللہ رسول بتائیے آپ نے فرمایا اصلاح آپ آپسی تعلقات کی اصلاح لا یا تعلقات کی بگڑ گئے اس کی اصلاح کس لا الزاد البین الحال اور آپسی اختلاف آپسی تعلقات کا فساد یہ منہ دینے والا ہے ایک اس کی تشریف میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی کا سر موٹ جاتا ہے آدمی کا سر موٹ دیتا ہے معاملہ نہیں بلکہ دین کا سر گنجا ہو جاتا ہے دین کے سر کو موٹ دیتا ہے اختلاف جو ہے دین کے سر کو موٹ دیتا ہے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اختلاف کا اثر مسلمانوں کے دین کے اوپر پڑتا جائے دین متاثر ہوتا ہے اور آپ دیکھو اختلافات کی وجہ سے دین کتنا متاثر ہے آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دنیا کو کہ کون سا فرقہ ہے جس کے پاس صحیح اسلام موجود ہے بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ان کو میڈیا کے اوپر دیکھو کون سا اسلام پیش کیا جائے ٹیلی ویژن کے اوپر کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے کئی نظارہ دکھایا جا رہا ہے کئی نظاروں کے اوپر سجدے ہو رہے ہیں چادریں چل رہی ہیں قوالیاں ہو رہی ہے درویزیں جو ہے کہاں ہے قوالیاں سمجھا جا رہی ہے یہی سب نیکی ہے اور یہی سب عبادت ہے یہی سب اسلام ہے اسلام کی جو شکل پیش کی جا رہی ہے دنیا کیا سمجھے کون سا اسلام صحیح ہے اور اسلام کی کون سی شکل کی تصویر ہے دیکھیے دوسرے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں ہمارے ہمارے پاس ہماری طرف اس وجہ سے کہ انہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام کی سچی تحصیل کون سی ہے ہاں جن کو معلوم ہو جاتا ہے وہ آغوش اسلام میں آ جاتا ہے لیکن بڑی تحصیل کے بعد بڑی تحصیل کے بعد تو اس اختلاف کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑا ہے لوگ ہو گئے دین سے آج اسلام کو دہشت گردی کے مرادی سمجھا جا رہا ہے یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے اللہ ہر گاڑی والے کو ٹریڈ سمجھا جا رہا ہے المیہ نہیں ہے بہت بڑا المیہ ہے یہ اور یہ ہمارے اختلافات ہی کی وجہ سے ہے کاش تمام مسلمان متحد ہو جاتے اب وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت کی طرف آئیے عام طور پر ہم لوگ اس آیت سے گزرتے ہیں لیکن میں ایک عجیب تشریح کر رہا ہوں دیکھیے وہ بحب اللہ جمیا لی تصر رکھو اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھر کیسے مت ہو جاؤ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کن تم آگہ بس گرو کن تم آگ ان صلی تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا تم بے نعمت خوانا اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو اتحاد کو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نعمت فرمایا بہت بڑی نعمت پہلی چیز تو معلوم ہے دوسری چیز یہ وہ کن تمہارا شفاقوں پر تم تم آگ کے دہانے کو ہو وہ تو والا شفا بولتے اوپر کہتے گڑھے کو اور شفا جانتے کس کو بولتے شفا شین سے علی شفا بولتے ہیں عربی میں اردو میں سنتے کرارا کراڑا سمجھو ندی کا وہ کنارا جس کو نیچے سے پانی نے کاٹ دیا ہو اور اگلا حصہ بودا اور کمزور آگے کی طرف نکلا ہو اب کوئی آدمی اس کے اوپر کھڑا ہو جائے تو وہ تو گرے گا ہی جی۔ اس کے اوپر جو کھڑا ہو وہ بھی گر جائے گا ندی میں اور اس کے اوپر جو عمارت بنائی جائے گی وہ عمارت بھی ضائع ہو جائے گی سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا اس میں جو لوگ رہیں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے تم تمہارا شفا خفرا تم اکبر نیچے آگ جل رہی تھی اور کرارا آگے کو نکلا ہوا ہے تم کبھی بھی اس آگ میں گر سکتے تھے کرارے کو اوپر لیکن کرارے میں تو دم نہیں ہوتا بودا ہوتا بوگس ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تم کرارے پر کرے ہوتے کبھی بھی گر سکتے تھے قرآن قدر کو امید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد پیدا کر کے تمہارے تفرق کو مٹا کر کے اختلافات کو مٹا کر کے تم کو اس سے بچا لیا نہیں کہ تم گڈے میں گر جاتے گویا یہاں اختلاف کو آگ سے تشریح دیا گیا آگ جانتے ہیں قرآن حکیم جو بات بولتا ہے بہت گہرائی کے ساتھ بولتا ہے حکیم ہے نا حکیم ہے قرآن آپ جانتے ہیں اگر آدمی پانی میں گر جائے بچنے کی امید ہے برابر کوئی اور حادثہ ہو جائے بچنے کی امید رہتی ہے لیکن اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا کپڑا تک نہیں بچتا آدمی کا ننگا ہو جاتا ہے کیا ننگا ہو جاتا ہے خطرناک چیز ہے آگ تو اختلاف کسی آگ کی طرح ہے کچھ بچتا نہیں ہے آدمی کے پاس ننگا ہو جاتا ہے لیکن تمہارا شکا سفر تمہیں بجول اللہ تمہارے گا لیکن جانتے ہیں آیت کا جو اختتامی لفظ ہوتا ہے اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہوتا ہے پوری بات کا حاصل ہوتا ہے وہ آخر میں جہاں تک کہ اللہ کی صفت جو بیان کی جاتی ہے اللہ کی صفت بتاتی ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ کہا گیا اس کا حاصل کیا ہے یہ ہے قرآن حکیم کا فلسفہ گویا کہ جو آدمی کے اوپر رہتا ہے وہ ہدایت یاد نہیں ہے ہدایت اسی کے پاس ہے جو سے بچا ہوا ہے اطلاع سے بچا ہوا ہے اور اس نے قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے آئے تھے کہیں بتا رہی ہے کہ قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہی ہدایت یاب ہے جو تفرق کے پلیٹ فارم پر ہدایت یاب نہیں ہے لڑائی کے یہ اللہ حکم آیا تھی لال لکم یہاں پہ بہت بڑی آگ ہے اس آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ضروری ہے اختلاف فطری ہے لیکن اختلاف کے اوپر جمے رہنا حدیث آ جانے کے بعد بھی نہ ماننا یہ بہت بڑی جیزہ دلی پٹائی ہے اور یہ یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اختلاف باقی ہے اور آج امت مسلمہ کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن بنا ہوا ہے اللہ میں عمل اور اچھی سمجھ کے پتہ کروں